معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم سے دین کی گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہے آج جو موضوع ہے وہ قبروں سے بدعات سے متعلق ہے بدعات کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کئی مہینوں سے جس کے تحت ہفتے میں ایک مرتبہ کسی بدعت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے قبروں کے متعلق بہت ساری بدعات ہم نے اس سے پہلے بیان کیے ہیں ضمن میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی آئی ہوگی اور وہ ہے قبروں اور مزاروں پر اگر بتیاں سلگانا یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہندو پاک میں بڑی کثرت سے چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ مزاروں پر جا کر کے اگر بتیاں سلگاتے ہیں یا قبروں پر جا کر کے چراغاں کرتے ہیں روشنیاں کرتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر چراغ جلاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے ظاہر بات ہے اس کا جواب ہی ہوگا کہ ایسا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جس عمل کو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو آپ کے خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو صحاب کرام نے نہ کیا ہو صلب صالحین سے جس چیز کا ثبوت نہ ملتا ہو اس کا کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا تو بلا شبہ یہ جہاں اسراف اور حضول خرچی ہے جہاں یہ کفار کی مشابہت ہے اور ظاہر بات ہے یہ اس کے حرام ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر بالکل جائز نہیں ہیں اور ایسا کرنا قطان جائز نہیں ہوگا بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں یا ان کے اقارب زندہ رہتے ہیں ان سے ملنے تک نہیں جاتے اور اگر وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اگر رسم و رواج کے طور پر ملاقات کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو اپنی ناک کے اوپر اپنے منہ پر کپڑے باندھ کر کے جاتے ہیں اور اس طریقے سے پھر واپس چلے آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مدد کا کوئی جذبہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے لوگ جا کر کے ان کی قبروں پر اگر بتیاں جلانا شروع کر دیتے ہیں پھول چلانا شروع کر دیتے ہیں دعا کی تو کبھی نوبت ہی نہیں آتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں اجر ملتا ہے یا ان کے یا ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ ایسا کرنا قطان جائز نہیں ہے اور حرام ہے اس کا ایک نقصان دہ پہلو یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ کہ جو قبروں کے سجادہ نشیں ہیں وہ مزاروں پر یہ ساری چیزیں کر کے جو زائرین وہاں آتے ہیں اور جن کے پاس عقیدہ کا علم نہیں ہوتا دین کا علم نہیں ہوتا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو خوشبو تمہیں آتی ہے یہ صاحب قبر کی کرامات ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے وہاں پر عطر کی بارش ہوتی ہے وہاں پر اگر بتیاں سلگائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے دھونی دی جاتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی جس میں خوشبو آئی آتی ہو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر کی کرامت ہے اور اس طریقے سے یہ جو خوشبو آتی ہے اسی کی وجہ سے آتی ہے تو یہ بھی اس میں ایک طرح کا دھوکہ پایا جاتا ہے کہ جو زائرین ہیں یا جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں انہیں اس طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ میرے بھائیوں کا تام جائز نہیں ہے دین اسلام کے اندر یہ حرام ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین اسلام کے اندر اس سے کہاں منع کیا گیا ہے کہ کسی قبر پر آپ جا کر کے اگر بتی نہ سلگائیں یا جا کر کے وہاں خوشبو نہ لگائیں یا دھونی نہ جا کر کے وہاں چڑھائیں لگائیں کھڑے کریں وہاں پر دھونی وغیرہ تو میرے بھائی اس کا جواب سیدھا سادھا ہے کہ یہ عبادت ہے انسان ثواب سمجھ کے کرتا ہے لہذا عبادت کے لیے اصل یہی ہے کہ منع ہے اس کے کرنے کی دلیل چاہیے اور نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے یہ بار بار اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے لہذا جب منع ہے تو کرنے کی دلیل چاہیے نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے ہمارے لیے یہ اللہ کا فرمان کافی لیوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم نعمتی وردی لکم الاسلام دینہ جب دین کامل ہو گیا اور جو دین اللہ نے پہ نبی کو دیا جب اس دین کو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں صلب صحیح کا عمل تو ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے اسے بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بارہا ہم سناتے ہیں اور آپ سنتے ہیں ہم سے بھی اور علماء سے بھی ممبروں پر مسجدوں میں ہر جگہ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ من عمل عمل اللہ سے علیہ امرنا فاورد جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا لہذا کرنے کی دلیل چاہیے عبادات کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے نہ کرنے کی دلیل نہیں آپ کا نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ جائز ہوتا تو آپ ضرور اس پر عمل کرتے لہذا اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر اس کی دلیل چاہیے نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے عبادات کے اندر اصل یہی ہے عبادات کے اندر اصل یہی ہے کہ ہمیں کرنے کی دلیل چاہیے اللہ نے پہ نبی کو بھیجا عبادات کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کن عبادتوں سے خوش ہوتا ہے کن عبادتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے دنیا میں نبی آئے اسی کام کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کن کن عبادتوں سے کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اللہ کی رضامندی ہمیں کیسے ملے گی اس کو بتانے کے لیے دنیا کے اندر نبیوں رسولوں کے سلسلے کو اللہ رب العامی نے قائم کیا لہذا کرنے کے لیے دلیل چاہیے منع کی دلیل نہیں چاہیے اور اس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے مثال واضح ہے اور مثال سے بات زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی آپ کے پاس اگر کار ہے مان لیجئے یا آپ کے پاس بائک ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ بھائی یہ کار میری ہے آپ کو اس کے لیے ثبوت لانا پڑے گا پیپر دکھانا پڑے گا آپ کو کہ بھائی یہ پیپر میرے یہ گاڑی میرے نام پر ہے آپ کارڈ دکھائیں گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ٹریفک جو مرور ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ کو یا جو منسٹری ہے اس کی طرف سے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بھئی یہ کار میری ہے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا ایک آدمی کہے کہ یہ کار میری نہیں ہے یا یہ گاڑی میری نہیں ہے یہ چیز میری نہیں ہے آپ اس سے کہیں کہ آپ دلیل لے کر کے آؤ یہ کہ کار آپ کی نہیں ہے یا یہ کہ یہ گاڑی اور بائک آپ کی نہیں ہے آپ اس کی دلیل لے کر کے آئیے بھائی اس کا انکار کرنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کی نہیں ہے اس کو نہیں دکھانا ہے کچھ کیونکہ اس کے پاس تو ہی نہیں کچھ اگر اس کے نام پر گاڑی ہوتی تو پیپر بھی اس کے پاس ہوتا لہذا جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہی دیتا ثبوت وہی دیتا ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے لہذا اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی جو اس کا انکار کرے اس کو بداط قرار دے اس کو دلیل نہیں دینی پڑے گی عبادت کے اندر اصل منع ہے ایک اور بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہم ابھی عشاء کی نماز ہوئی چار رکعت ہم نے پڑھی ایک رکعت کے اندر دو رکو نہیں ایک رکو ہوتا ہے دو سجدے ہوتے ہیں اب ایک آدمی کہے کہ رکو اچھی عبادت ہے اور یہ خالص اللہ ہی کے لیے ہے لہذا ہم دو رکو کریں اس کے اندر کیا حرج ہے کوئی آدمی اگر آپ سے کہے گا تو آپ کیا کہیں گے کہیں گے بھائی نہیں جائز ہے وہ کہے گا کہ کہاں ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہ ایک رکعت کے اندر دو رکو نہیں کر سکتے یا کوئی چار سجدے کرنا چاہے ایک رکعت کے اندر دو کے بجائے چار سجدہ عظیم عبادت ہے اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اللہ کی بےحد قریب ہوتا ہے سجدے میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے وہ کہے کہ بھائی سجدہ عبادت ہے ہمارے نبی نے دو سجدہ کیا ہم چار سجدہ کریں گے کیا ہر جیس اس کے اندر تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا وہ کہے کہ بھائی نہیں وہ کہے کہ کہاں منع کیا گیا ہے آپ یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا صلب صالح نے نہیں کیا لہذا جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کا کرنا ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہوگا ہم یہی دلیل دیں گے وہ کہے گا کہاں منع ہے تو آپ کو کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہو ایک رکعت کے اندر دو رکو کرنا حرام ایک رکعت کے اندر چار سجدے کرنا حرام ناجائز کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی قرآن کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی تو کیا آپ تو کیا یہ عمل جائز ہو جائے گا اس کا کرنا قطام جائز نہیں ہوگا اس کے لیے حرام ہوگا یہ اس لیے کہ ہمارے نبی کا نہ کرنا یہی دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی تو عبادات کے اندر منع کی دلیل نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی نے اس سے منع کر دیا نہیں کرنے کی دلیل چاہیے بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے منع فرمائی لیکن بہت ساری چیزیں آپ نے نہیں منع فرمائی لہذا آپ کا عمل ہمارے لیے کافی ہے آپ نے جیسے کیا اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو عبادات کے اندر اصل منع ہے یہ قاعدہ ہے یہ یہ کیا ہے یہ قاعدہ ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر اصل حلت اور عباہت ہے لیکن عبادات کے اندر کیا ہے اصل منع ہے وہی عبادت جائز ہوگی جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہوگا جس پر سلب صالحین نے عمل کیا ہوگا وہی عمل ہمارے لیے جائز ہوگا جو نہیں کیا ہوگا وہ عمل ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا یہ قاعدہ آپ اگر یاد رکھیں گے تو آپ بہت ساری بدعت و خرافات سے بچ جائیں گے اور آپ کو دین کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی عبادات کے اندر اصل منع اور رکاوٹ اور معاملات کے اندر دنیاوی چیزوں کے اندر اصل حلت اور عباہت ہے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے تھے جنت میں صرف ایک درخت سے آپ کو منع کیا گیا تھا باقی اور کسی چیز سے نہیں منع کیا گیا تھا بس درخت میں کتنے جنت میں کتنے درخت ہوں گے کہ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن صرف ایک درخت کے پاس جانے سے اللہ نے آپ کو منع کیا اس لیے کہ اصل جو ہے معاملات کے اندر یا جو کھانے پینے کی چیزیں اصل اس کے اندر حلت اور عبادت ہے لیکن عبادات اس کے برعکس ہے عبادات اس کے برعکس ہے عبادات کے اندر اصل منع ہے لہذا کرنے کی ہمیں دلیل چاہیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر شریعت کے نام پر تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ عمل ہمارے بھی نے کیا اس کی دلیل یہ ہے قرآن کی آیت ہے یہ حدیث ہے لہذا دلیل چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کوئی ایسا خیر نہیں جو میں نے تمہیں نہ بتا دیا تو اگر یہ خیر ہوتا تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بتاتے تو یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں بہرحال گفتگو تھوڑی بھائی لمبی ہوگی موضوع اتنا بڑا نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس پر روشنی ہم ڈال چکے ہیں اور بدعات جو قبروں سے متعلق آتی ہے ضمن گفتگو آتی رہتی ہے لیکن چونکہ یہ چیز بھی ہمارے یہاں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے اور لوگ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اگر بتیاں جا کر کے سلگاتے ہیں پیر کے دن جمعرات کے دن آپ جائیں گے مزاروں اور قبروں پر تو آپ کو وہاں تاک بنے ہوئے نظر آئیں گے اور ان تاکوں کے اندر باقاعدہ لوگ اگر بتیاں رکھتے ہیں چراغ رکھتے ہیں سلگاتے ہیں ان کو اور روشن کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ بھاتیا پڑھ کر کے یا اور کچھ پڑھ کر کے واپس چلے آتے ہیں تو میرے بھائی یہ دین کے اندر بدعت ہے حرام و ناجائز ہے بدعت کفر کا دروازہ ہوتی ہے اور بدعت انسان کو کفر تک لے جانے والی ہوتی ہے انسان کسی بھی بدعت کو معمولی نہ سمجھے کیونکہ چھوٹی بدعت کرنے والا بڑی بدعتوں کے اندر بھی جا سکتا ہے جیسے انسان کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے ایسے کسی بدعت کو بھی معمولی نہ سمجھے چھوٹی بدعت بڑی بڑی بدعتوں کے لیے دروازہ ہیں اس لیے جو انسان چھوٹی بدعت نہیں چھوڑ سکتا بڑی بدعت بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ اس لیے انسان ہر طرح کی بدعت سے بچے و بدعت ان ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جانم کے اندر لے جانے والی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعت اور خرابات سے بچائے آخر میں یہ بات بتا دوں کہ سنن کی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرات القبور والمتخذین علیہ المساجدہ و سرج کی قبروں کی زیارت کرنے والیوں اور قبروں پر مساجد بنانے والوں اور اس پر چراغا کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالت بھیجی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یہ اور بات ہے مسجد بنانے سے دیگر روایتوں کے اندر منع کیا گیا ہے اور چراغ جلانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا یہ حرام ہوگا البتہ یہ روایت جو ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے سنن ابن ماجا اور ترمزی اور ابو داود اور نسی کی روایت ہے اور چاروں سنن کے اندر انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لہذا یہ دلیل نہیں ہمارے لیے کہ چراغاں کرنا اگر بتیاں سلگانا منع ہے کیونکہ روایتن ثابت نہیں ہے البتہ یہ عمل ہمارے نبی کا نہیں صحابہ کا نہیں ہے لہذا اس کا کرنا ہمارے لیے ناجائز حرام اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی بدا سے محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و وبیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ